اگری گے جج چی او اگ میرے جج چی ہو اپا مچتا میرے سرکار ہوئی جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سر

پر جو دیکھے سب کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی ند ہر ہر میں ہے تاب سخم کس کو سب رہے سخن میں نظر کوئی ایسا نہ ملے گا ارے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا سایہ کیوں نہ ملے گا کیونکہ سایہ جس کا ہوتا ہے وہ اپنی اصل کا ہوتا ہے محبوب بے مثل ہے محبوب کا کوئی مثال نہیں محبوب بے مثل ہے اگر سایہ ہوتا تو سایہ مثل ہوتا اس لیے میرے محبوب کا سایہ نہیں برادر آلہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی ہے نہ ہوا ہو نہ ہوا ہے ارے سایہ بھی کوئی کوئی مثل ہے پھر کیوں نہ جدا بانا بانا نبی اپنے مولا کا نارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دورا ہمارا نبی ملک کونے ملے امبیا تاج تاتا ستاروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کیڑے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جن کے تلوں کا دھوڑن ہے آب ہایا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جس نے مردہ دیوں کو دی جانے آباد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کیڑے ہمارا نبی جس کی دریا ہمارا حق سے سے آیا ہمارا تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی چاچا چاپے کے بعد تم تمہارے کروڑوں کروڑوں چاپے کے بغیر کروڑ چاپے کے جملہ پانا تمہارے کروڑ کر کے تمہاری پانا کہ کروڑے ہمیں پان پان تم پہ کروڑوں روز ہم نے خطا میں خطام تم نے عطا میں نہ کوئی کمی سربراہ تم پہ کرو درود ساس ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود وہ شب میں راج وہ سب میں شرک تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو درود کوئی ہاں سنو سنو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں میرے معبود کی بارگاہ میں میرے محبوب کی بارگاہ میں تو جہاں ہے جاری انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر کر کر کر انگلیاں گیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بابا نور کے

ہوا کرے جیسے پیری کوئی کوئی میرے سرکار میرے محبوب کی نورانی

کی نزاکت لاکھوں سلام میرے زبان زبان اقدس وہ جس کو سب کی کنجی کہے اس کی کی نامی حکومت لاکھوں لاکھوں سلام سلام میرے میرے کا دہن دہن اقدس اقدس وہ جس ہر بار وحی خدا چشمہ علم و حکمت کے کے سر بیچ جس کی رنگت سے بے رنگے رنگ لے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام میرے ماں کی انگلیاں نور کے چشمے پہ لہرا ہے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام میرے ماں کا دست رحمت ہاتھ جس سے سوٹ غنی کر دیا موجے پہنے سماحت پہ لاکھوں سلام دو جہاں مل کر اور جو کی اس سلام میرے محبوب کے میرے محبوب کے پائے تک میرے محبوب کے کے پائے تک جن محلے عرش نے اس میرے بھی تو ساڈا مالک سا مختار بھی تو کل بھی تو نل دادا نو گل مکالا میں یار زبانیاں ادا ہزار خوش پشپ سے رخ رخ ہے یا مہرے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ڈر تھا کہ اس کی سزا اب ہو چھپ گئے تارے امبیا اور ارے تجھ نور لیا کر گئے اور کیا تھا اور بے بھی نہیں وہ بھی نہیں جیسے سرار ایسا نہیں کوئی تی ہوئی ہوئی آن لو گئے پر پر پیرے او سا پورا ہوا اتنا

کیا کیا کیا ہوں تجھے حیران حیران حیران اور حیران حیران کہہ گئے کہہ گئے سبحان اللہ کتنا عمدہ کہہ گئے کہہ بھی گئے اور کہہ بھی گئے دیکھو کیسا کہہ گئے سب کچھ کچھ کچھ ان کے سنا خاموشی خاموش بھی ہو رہے بھی رہے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاموشی ارے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کیا تجھے آخر میں کہہ کے ہم سنیوں پر لگے ہوئے ہوں سام سام یہ پڑے لے یہ پڑے بھی سرکار کو اللہ سے ملاتے یہ شرک شرک ہے اس کا جواب میرے سے کسی اللہ کہتے ہیں